لڑکی ایک وقت کا قصہ ہے ایک ایسا مقام جہاں گھوڑوں کو دولت کا پیمانہ سمجھا جاتا تھا دو بھائی اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی دولت کے ساتھ رہتے تھے ڈیمیٹر دولت مند بھائی تھا اور جیری کو غربت میں رہتا تھا چلو بھی ورنہ ہم سورج گروپ ہونے سے پہلے کبھی نہیں پہنچ پائیں گے دونوں بھائی ایک بڑے تجارتی میلے میں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جا رہے تھے جو شہر میں ہو رہا تھا جیسے ہی وہ روانہ ہونے والے تھے جریکو کی بیٹی وہاں آ پہنچی مہربانی کر کے ابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے یہ ایک بہت لمبا سفر ہے میری بچی اور تم تھک جاؤ گی میں ہمیشہ سے شہر دیکھنے کی خواہش مند تھی مہربانی کیجیے ابا خدا کے لیے بچی کو آنے دو اور چلو سفر کی افتدا کریں میں اچھی بچی بنوں گی ابا میں وعدہ کرتی ہوں تو ٹھیک ہے آ جاؤ وہ پورے دن گھڑ سواری کرتے رہے اور رات ہونے تک وہ شہر کے کافی قریب پہنچ گئے تھے چلو کوئی جگہ ڈھونڈے رات میں آرام کرنے کے لیے اور صبح سویرے ہم شہر کے لیے نکل جائیں گے لگتا ہے وہاں ایک جھوپڑی ہے یقین چلو وہاں چلیں یہ کوئی جھوپڑی نہیں ہے یہ ایک استبل ہے رات میں آرام کرنے کے لیے یہ معقول جگہ ہے دیکھیے وہاں گھوڑوں کے لیے بہت سارا پانی اور چارہ ہے کتنی شاندار جگہ ہے رات گزارنے کے لیے <laughs> ٹھیک ہے چلو اپنا رات کا کھانا کھائیں اور سو جائیں تو تینوں نے اس رات کے لیے استبل کو اپنا گھر بنا لیا اگلے دن وہ جلدی اٹھے اور اپنا سفر جاری کرنے کے لیے تیار ہو گئے چلو بھی نورا ہمیں جانا ہوگا آ رہی ہوں ابا وہ کیا تھا دیکھیے یہ کیا لگتا ہے ہماری گھوڑی نے کل رات بچہ جنا ہے اگر تمہاری گھوڑی نے اسے جنا ہوتا تو گھوڑے کا بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا اور وہ میرے اسٹیلین گھوڑے کے پاس آیا ہے پر چاچا جان ایک گھوڑا کیسے بچہ جن سکتا ہے یہ سچ ہے بھائی جان پر یہ بچہ ہماری گھوڑی کی طرح لگتا ہے یہ صحیح ہے اسے کچھ چارہ اور پانی دو اور پھر میرے گھوڑے کا بچہ میرے سپرد کر دو پر بھائی جان ڈیری یعنی کو گھوڑے سو رنگوں میں نہیں آتے شاید یہ گھوڑے کا بچہ جنگل میں پھٹک گیا تھا اور ابھی ابھی میرے سیلین کے پاس آیا ہے یہ جو کچھ بھی ہو اگر تمہاری گھوڑی اس کی ماں ہوتی تو وہ سیدھا اس کے پاس جاتا کیونکہ یہ میرے کے پاس آیا ہے یہ میرا ہے دیکھیے بھائی جان دیکھو تو دونوں بھائی دیر تک لڑتے رہے کہ گھوڑے کا بچہ کسے رکھنا چاہیے آخر میں نورا کو ایک تجویز سوچی ابا جان ہم شہر میں کیوں نہ چلے وہاں کیا دانش مند بادشاہ نہیں رہتے چلو ان کے پاس چلے اور ان سے کہیں کہ وہ ہی فیصلہ کرے یہ درست فرما رہی ہے بھائی جان ہاں تمہاری بیٹی تم سے کہیں زیادہ دانش مند ہے چلو چلے وہ شہر کے پھاٹوں کو تک پہنچے اس دوران جب بھائی پہرے داروں سے بات کر رہے تھے نورا ایک اختیار پڑھا جس پر ایک چور کی تصویر تھی جو پاس کے درخت پر لگی تھی استہار میں لکھا تھا چور جو کوئی بھی بادشاہ کو اس چور کی اطلاع دے گا اسے سو سونے کی مہروں کا انعام دیا جائے گا بھائیوں نے بادشاہ کو سارا قصہ سنایا کیا خیال ہے تمہارا یہ یقیناً بہت دشوار ہے بادشاہ سلامت اگر گھوڑی گھوڑے کے بچے کی ماں ہوتی تو گھوڑے کے بچے نے اس کا دودھ پیا ہوتا پر دیکھا جائے تو گھوڑے کا بچہ دولت مند بھائی کا بھی نہیں ہے وہ صرف لالچ کی وجہ سے لڑ رہا ہے ویسے تو اس کے پاس اپنے خود کے بہت سے گھوڑے ہیں اور وہ آسانی سے اس گریب بھائی کو گھوڑے کا بچہ دے سکتا ہے خیر چلو دیکھیں کہ بھائی دولت مند ہے یا غریب غربا تقدیر کی وجہ سے ہے یا دانش مندی کی وجہ سے یا اس کی کمی کی وجہ سے بادشاہ سلامت آخر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں خیر جب وجہ ختم ہو جاتی ہے تو دانش مندی ہماری مدد کے لیے آتی ہے چلو دیکھیں ان میں سے کون سا بھائی دانش مند ہے گھوڑے کا بچہ تم دونوں میں سے کسی کا نہیں ہے میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا جس کسی کا جواب ایسا ہوگا جس سے میں سادمان ہو جاؤں اسے ہی گھوڑے کا بچہ نصیب ہوگا تو بادشاہ نے بھائیوں سے ایک سوال پوچھا دنیا میں سب سے تیز شے کیا ہے دنیا میں سب سے نرم شے کیا ہے اور دنیا میں سب سے بیش قیمتی شے کیا ہے بتاؤ ہر کوئی بادشاہ کے اس عجیب اور غریب سوال سے سکتے میں آ گیا وہ سب تابی سے اس جواب کا انتظار کر رہے تھے جو بھائی دینے والے تھے ڈیمیٹری نے سوچا کہ اگر اپنے جواب سے وہ بادشاہ کی تعریف کرے گا تو بادشاہ اس کی طرف داری کرے گا تو اس نے جواب دیا خیر یہ بہت آسان ہے بادشاہ سلامت آپ کے گھوڑے سے اور تیز کیا ہو سکتا ہے حضور آپ کے بستر سے نرم اور کیا ہو سکتا ہے اور یقیناً آپ کے شہزادے سے بیش قیمتی اور کیا ہو سکتا ہے تمہارا جواب کیا ہے جیریکو جیریکو ایک عام ایماندار شخص تھا اسے اس کا علم نہیں تھا کہ لوگوں کو بڑی بڑی باتوں اور اونچی اونچی باتوں سے کیسے رچھانا ہے تو اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہے بادشاہ سلامت لگتا ہے دوسرے بھائی کے پاس تو جواب ہی نہیں ہے جواب نہ ہونا بہتر ہے بے ایمان اور بے وفا جواب دینے سے چلو ایک منٹ رکو نورا بہت سوچ رہی تھی وہ ایک ایماندار جواب دینا چاہتی تھی اور اچانک اسے یہ محسوس ہوا معاف کرنا بادشاہ سلامت کیا میں اپنے ابا کی جگہ جواب دے سکتی ہوں یقیناً کیوں نہیں میں ایمانداری سے کہوں گی حضور کہ مجھے صحیح جواب کا علم نہیں ہے پر اس پر غور کرتے ہوئے میں نے اس دنیا میں جو دیکھا ہے دنیا میں سب سے تیز شے ہے ہوا یہ اتنی تیز ہے کہ یہ طوفان پیدا کر سکتی ہے اور راستے میں آتی ہر شے کو نیست و نابود کر سکتی ہے اور دنیا میں سب سے نرم شے ہونی چاہیے ایک بچے کا بوسا جیسے یہ گھوڑے کا بچہ مجھے چاٹ رہا ہے اور سب سے بیش قیمتی شے دنیا میں ہونی چاہیے ایمانداری ورنہ آپ نے سو سونے کی مہروں کے انعام کا اعلان نہیں کیا ہوتا ایک چور کی اطلاع کے لیے شاباش شاباش جیریکو تمہاری بیٹی یقیناً دانش مند ہے ایماندار اور وفادار ہے میں اس کے جواب سے مسرت ہوا میں تمہیں نہ صرف یہ گھوڑے کا بچہ دے رہا ہوں پر سو گھوڑے اور دس ہزار سونے کی مہرے بطور انعام بھی دے رہا ہوں جہاں تک تمہارا سوال ہے تم دریا دل ہو سکتے تھے پر تم نے نیچتا کو چنا نیچتا تمہیں اتنی دور ہی لے جا سکتی ہے پر دیر تک ٹکنے والے ملتے ہیں وفاداری سے تمہارے لیے یہ سبق رہے میں سمجھ سکتا ہوں بادشاہ سلامت شکریہ میرے مالک آپ یقیناً بہت ہی فراق دل ہیں تو ایسا ہے ہم دوسروں پر نیچ چالے چل سکتے ہیں پر وہ ہمیں دور نہیں لے جاتی لوگ ہمیں سمجھ جاتے ہیں پر اگر ہم ایک یقیناً ایک خوشیوں بھری مطمئن زندگی جینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایماندار وفادار اور دانش مند ہونا چاہیے